حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا کے ساتھ والا ربائی دان ٹوٹ گیا اور آپ کے سر اقدس میں زخم لگا آپ اپنے سر سے خون پوچھتے تھے اور فرماتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا ربائی کا دان توڑ دیا اور وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں کہ وہ اللہ ان کی طرف توجہ فرمائے یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پینتالیس